السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز و مکرم ناظرین مشاہدین بدعات اور اس کا شریف پوسٹ مارٹم لگاتار آپ کے سامنے ہر ہفتے کیا جا رہا ہے آج جس بدعت کا ہم تذکرہ کریں گے اس کا بھی تعلق قبروں سے ہے اور وہ ہے مزاروں پر یا قبروں پر درگاہوں پر عرس منانا یا ان کو جشن گاہ بنانا یہ بھی ایک سنگین طرح کی بدعت ہے جو اہل بدعت یا جو قبوری مسلمان ہیں ان کے ہاں یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ جو مزار ہیں یا درگاہیں ہیں باقاعدہ عرس منایا جاتا ہے ان کی قبروں کو دھلا جاتا ہے گلاب چڑھایا جاتا ہے اگر بتیاں سلگائی جاتی ہیں چراغاں کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے ٹھیک اس طریقے سے غسل دیا جاتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ جو اس قبر کے اندر مدفون ہوتا ہے اس کی یا تو تاریخ وافات پر یا تاریخ ولادت پر ایک دن عرس منایا جاتا ہے جشن منایا جاتا ہے اور میلہ اور ٹھیلا منایا جاتا ہے جشن کا ماحول رہتا ہے پورے مزار پر اور لوگ چادریں چڑھاتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور وہاں جا کر کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کی جاتی ہیں طواب بھی کیا جاتا ہے سجدے بھی کیے جاتے ہیں اور اس طریقے سے غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں وہاں کی جاتی ہیں تو بتانا یہ ہے کہ مزاروں اور قبروں پر عرس منانا یہ کیا ہے یا ان کو جشن گاہ بنانا یہ دین کے اندر بدعت ہے حرام اور ناجائز ہے بہت سارے مزار ایسے ہیں جہاں باقاعدہ لوگوں نے جنتی دروازہ بنا کر کے رکھا ہے جو حقیقت میں جنتی دروازے نہیں بلکہ جہنمی دروازے ہیں آپ دیکھیں اس کائنات میں سب سے مقدس جگہ مسجد حرام ہے خانہ کعبہ ہے جہاں پر ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ ملتا ہے خانہ کعبہ کا طواف حج اور عمرے کے اندر رکن ہے اس کا طواف کے بغیر نہ کسی کا عمرہ مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کا حج مکمل ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت کا توحید کا سرچشمہ بنایا خانہ کعبہ کو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جہاں پر ایک نماز کا شواب ایک ہزار ملتا ہے اور جس مسجد کی تعمیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحابہ نے تعمیر کی اس میں حصہ لیا وہاں کے دروازوں سے اگر کوئی داخل ہو تو اس کے لیے جنت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے تو پھر جو ہمارے یہاں قبروں پر جو درگاہیں بنی گئی بنائی گئی ہیں جو مزارات ہیں ان درگاہوں اور مزارات کے دروازوں سے گزرنے والا جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے ہمیں جنت مل جائے گی اور یا جو قبر کے اندر مدفون ہیں ان کا انسان ان سے استغاثہ کرتا ہے اور اس طریقے سے ان سے مدد مانگتا ہے تو یہ کھلا ہوا اللہ ابراہین کے ساتھ شرک ہے اور ایسا کرنے والوں پر اللہ ابراہین نے جنت کو حرام کر دیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جنتی دروازے دنیا میں نہیں ہیں آسمانوں کے اوپر ہیں جنت اوپر ہے اور جنتی دروازے نیچے نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ انسان جب جنتی اعمال کرے گا وہ اعمال جو انسان کو جنت کے اندر لے جانے والے ہیں تب انسان جنت کا حقدار بنتا ہے کہیں دروازے سے گزرنے سے جنت کا حقدار نہیں بن جائے گا نہ کوئی عمرہ کر لینے سے یا حج کر لینے سے یا زکوٰۃ دے دینے سے جنت کا حقدار بن جائے گا جب تک کہ اس کا عقیدہ نہ صحیح ہو اس کے ہاں جب تک توحید خالص نہ ہو جب تک وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے نہ رکھے یہ نیک اعمال بھی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں لیکن اللہ حبرامن کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے بات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بھی بچانا ہے وہ عبد اللہ ولا تشرک بھی شیا خالص اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اور یہ ساری چیزیں شرک ہیں اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو دستگیر سمجھتا ہے حاجت روا سمجھتا ہے مشکل کشا سمجھتا ہے اور اس طریقے سے غریب نواز سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہیں اور اس طریقے سے ان چیزوں میں جن میں اللہ رب العالمی نے کسی کو اختیار نہیں دیا اگر ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر سبب کے ہمیں سب کچھ دینے والے ہیں تو اس صورت میں وہ اللہ ربن کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو وفات پا چکے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کھلا ہوا شرک ہوتا ہے لہذا میرے بھائی جنتی دروازے نہیں بلکہ جانمی دروازے ہیں بعض دروازے تو ایسے ہیں اس دروازوں سے گزرنے کے لیے باقاعدہ لوگ ڈنڈے کھاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے لاٹیاں برسائی جاتی ہیں لوگوں کو ڈھکیلا جاتا ہے اور ایک دروازے سے نکل کر کے دوسرے دروازے سے سرنگ سے باہر آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں باللہ کہ ہم جنت کے دروازے میں داخل ہو گئے اور جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی جنت کا ہمیں سرٹیفکیٹ سرٹیفکیٹ مل گیا میرے بھائیوں یہ سراسر بے بنیاد عقیدہ ہے جنت جب آپ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تو باقاعدہ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے خوش آمدید کہا جائے گا آپ کو وہاں کوئی لاٹھی اور ڈنڈا آپ کے اوپر نہیں برسایا جائے گا یہ جہنم کے جو لوگ جائیں گے ان پر یہ ساری چیزیں ہوں گی ریاضہ یہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں یہ جنت کے دروازے نہیں جہنم کے دروازے ہیں یہ جنت کے دروازوں پر تو جنتیوں کا استقبال کیا جائے گا خوش آمدید کیا جائے گا سلام علیکم کم تم کہا جائے گا تم پر سلامتی ہو تم پاکیزہ ہو تمہیں جنت مل گئی بڑی خوشی کی بات ہے خوش آمدید کہا جائے گا ان کے ان کو اور جو جہنم کے اندر جائیں گے انہیں دھتکارا جائے گا مارا اور پیٹا جائے گا اور اس طریقے سے ان کے اوپر سزائیں دی جائیں گی لہذا یہ جنت کے دروازے نہیں یہ جہنم کے دروازے ہیں ابلیس نے الٹا سبق سکھا دیا ہے لہذا یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں اور میرے بھائیوں یہ زمانۂ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم ہے زمان جاہلیت کے اندر بھی لوگ قبروں پر عرس مناتے تھے ٹھیلے اور میلہ مناتے تھے اور اس طریقے سے جشن مناتے تھے سال میں ایک مرتبہ باقاعدہ میلہ ہوا کرتا تھا لہذا یہ ساری چیزیں جو زمانۂ جاہلیت کے اندر تھیں افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پھر سے دوبارہ آ گئی ہیں عقیدت کے نام پر محبت کے نام پر جو اس کھلا ہوا کفر اور شرک ہے بدعت اور خرافات ہے ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا اللہ تجلوب کو قبورہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو اور نہ ہی گھروں کو قبرستان جیسا بناؤ کہ گھروں کے اندر نماز نہ پڑھو یا قرآن کی تلاوت نہ کرو جس طریقے سے قبرستان کے اندر نہیں کیا جاتا بلکہ گھروں کے اندر سنتوں کا اہتمام کرو قبر اور قبر اور یہ قرآن کریم کی کے پڑھنے کا اہتمام کرو اور جو عورتیں ہوں گی وہ فرد نمازیں بھی پڑھیں گی لہذا سنتیں پڑھیے گھروں کے اندر نوافر پڑھیے ذکر اذکار کیجیے قرآن کی تلاوت کیجیے اور گھروں کو قبرستان جیسا مت بنائیے پھر آپ فرماتے ہیں ولا تجال قبر عیدا اور میری قبر کو عید نہ بنانا جشن گاہ نہ بنانا کہ سال میں ایک مرتبہ آنا یا کوئی دن خاص کر دینا اس دن آ کر کے وہاں پر اکٹھا ہونا اور میلے اور ٹھیلے کرنا جشن منانا یہ ساری چیز کبھی نہ کرنا آپ نے اپنے بارے میں فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر ساری چیزیں موجود تھیں اسی لیے آپ نے لوگوں کو اسے منع فرمایا کیونکہ لوگ زمانے جاہلیت میں قبروں پر جشن مناتے تھے سال میں ایک مرتبہ یا کچھ دن مخصوص ہوتا تھا اس دن جا کر کے وہ لوگ جشن منایا کرتے تھے تو آپ نے باقاعدہ اسے منع فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا جیسے عید آتی ہے سال میں ایک مرتبہ اور مسلمانوں کے لیے دو عید ہے خوشی کے ایک تو عید اور اور ایک بقرعید ہے جو سال میں آتی ہے اور اس طریقے سے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے لہذا ان کے علاوہ اور کوئی جشن یا کوئی عید کا دن نہیں ہے مسلمانوں کے اندر ان کے علاوہ جمعہ کا دن بھی ہے لیکن ہفتے میں آنے والی عید ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے وہ عید اور بقرعید ہے لہذا قبر کو جشن گاہ بنانا یا عید بنانا اور اس طریقے عرس بنانا پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو وہ داود کی صحیح حدیث ہے اس سے باقاعدہ اس کی تردید ہوتی ہے اور اس کا رد ہوتا ہے کہ قبروں پر اس طریقے سے حرکت کرنا یہ سراسر حرام و ناجائز ہے فرا فرمات و صلی میرے اوپر درود پڑھو فی صلاح تم تم جہاں سے بھی درود پڑھتے ہو ہمارے تک پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں جو آپ تک درود کو پہنچاتے ہیں اس طریقے سلیم الحسین یعنی ضی العابدین رحمۃ اللہ علیہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف ایک راستہ تھا انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو کو اس راستے سے داخل ہوتا اور دعا کرتا ہے انہوں نے اسے بلایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جسے میں نے اپنے والد یعنی حسین سے اور میرے والد نے یعنی میرے دادا یعنی علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری قبر کو عید یعنی جشنگاہ نہ بنانا اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بنانا کیونکہ تمہارا سلام تم جہاں کہیں سے بھی پڑھو مجھ تک پہنچتا ہے یہ بجالا کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ساحی الجام صغیر کے اندر بیان کیا اور کیا فرمایا اس میں کہ تمہارا سلام مجھ تک پہنچتا ہے اور سلام سمراد اتحیات پڑھنا ہے اتحیات پڑھنا یہ سلام سمراد ہے کیونکہ اس میں لفظ سلام آیا ہوا ہے اتحیات کو اسلام بھی کہا جاتا ہے اور اسلات درود ابراہیمی کو کہا جاتا ہے اسے درود ابراہیمی کو سلاد بھی کہا جاتا لہذا پہلی حدیث کے اندر درود کا ذکر ہے کہ درود جیسے انسان نماز کے اندر درود پڑھتا ہے جنازے میں پڑھتا ہے صبح و شام میں پڑھتا ہے تو یہ درود انسان پڑھتا ہے ہمارے نبی تک پہنچائے جاتے ہیں ایسے انسان جو تحیات پڑھتا ہے اور تحیات میں کہتا ہے سلام یو نبی اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہمارے نبی تک اس سلام کو پہنچایا جاتا ہے تحیات پہنچائے جاتے ہیں ہمارے نبی تک لہذا اللہ کے سر کی قبر پر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے تیات پڑھیں گے درود پڑھیں گے ہمارے نبی تک پہنچتا ہے تو علی بن حسین زی العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ان کو اس سے منع کر دیا جب دیکھا کہ ایک آدمی آتا ہے ہمیشہ اور اس دروازے سے داخل ہوتا راستے سے اور وہاں جا کر کے دعا کرتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنا معمول بنا لیا ہے تو ہمارے بھی تو ہنستے زعی العابدین نے باقاعدہ حدیث سنائی اور ان کو اس سے منع فرمایا تو اسے معلوم ہوا کہ میرے بھائیوں کی قبرستان تمام چیزوں کے لیے نہیں ہے قبرستان کی زیارت کی جائے گی اور زیارت کیسے جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے لہذا اس پر عرس بنانا جشن گاہ بنانا اسے ٹھیلے میلے کرنا یہ سب زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں جو افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر واپس آ گئی ہیں لہذا ان چیزوں سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے یہ بدعات تو ہے ہی ہیں لیکن اور اگر دیر عقیدے آ جائیں تو یہ بدعات کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہو جاتا ہے لیکن صرف عرس بنانا اور جشن گاہ بنانا یہ کم سے کم بدعت ہے سنگین بدعت ہے کتنی فضول خرچی کی جاتی ہے فضول خرچی ایک الگ چیز ہے پورے قبر کو سجاتے ہیں کمکمے لگاتے ہیں لائٹنگ کی جاتی ہیں اگر بتیاں سلگائی جاتی ہیں اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور پورے پورے قبر کو اور پورے مزار کو دھلا جاتا ہے اونج سے خوشبو سے امبر سے اور نہ جانے کن کن چیزوں سے اور اس طریقے سے بنا دیتے ہیں تاکہ جو زائرین ہیں دیکھنے والے ہیں جو وہاں پر آتے ہیں ان پر اس کا ایک اثر ہو اور اس طریقے سے وہ سمجھے کہ ساری کرامات ہے جو اس کے اندر متھون ہیں اور یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ قبر کے اندر کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے کتنی ایسی قبریں ہیں جن کے اندر کوئی نہیں ہے لوگوں نے ایسی بنا دیا قبر اور اس کو مجھے مزار بنا دیا اور کہیں پر کوئی جانور ہے کہیں کوئی گدھا ہے کہیں کوئی جو ہے گھوڑا ہے کہیں کسی اور کی قبر ہے اور کتنی قبریں ایسی ہیں جو باقاعدہ گھوڑے شاہ کے نام سے اور فلاں کے نام سے جانوروں کے نام سے مشہور ہیں اور وہاں پر باقاعدہ لوگ جا کر کے عرس مناتے ہیں اور جا کر کے جشن مناتے ہیں عزب اللہ من ذالک کس قدر جہالت کی بات ہے یہ کس قدر جہالت کی بات ہے اگر دیکھنا ہے کہ اسلام کتنا اجنبی بن گیا ہے اسلام اپنوں کے درمیان کتنا اجنبی بن گیا ہے اور اسلام کی اور توحید کی تعلیمات کے کس طریقے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں میرے بھائیوں قبر پر چلے جاؤ مزاروں پر چلے جاؤ درگاہوں پر چلے جاؤ اسلام اجنبی نظر آئے گا اپنوں کے اندر اجنبی اسلام نظر آئے آئے گا اسلام کی توحید کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں عورتیں قوالیاں پڑھتی ہیں بے پردہ گھومتی ہیں اور اس طریقے سے وہاں پر جا کر کے نظر نیاز اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں کس قدر افسوس کا مقام ہے جو دین دین توحید تھا لوگوں نے اسے دین شرک بنا دیا دین سنت کو دین بدعت بنا دیا خرافات اور شرکی کی آمزگاہ بنا دیا اور ایسی ایسی چیزیں کرنے لگے جو زمانے جاہلیت کے اندر تھی اور جس کے ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبوس فرمایا وہی ساری چیزیں آج عوت کر کے لوٹ کر کے آج مسلمانوں کے اندر نعوذ باللہ آ چکی ہیں افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں بہت ہی افسوس کا مقام ہے بہت بڑا المیہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے لہذا علم حاصل کرو توحید سیکھو سنت سیکھو بدعات سے بچو شرک سے بچو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اپنے اعمال کی حفاظت کرو چند دنوں کی زندگی ہے توحید پر قائم رہو سنتوں پر قائم رہو ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں ہمیں بدعت کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے بدعتیں گمراہیاں ہوتی ہیں گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہیں سنتیں کافی ہیں میرے بھائی ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں اس لیے ہمیں بدعتوں کی ضرورت نہیں ہے دین کی تکمیل ہو گئی ہے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اللہ کے رسول کی قبر ہے صحابہ کی قبر ہے میرے بھائیوں اللہ کے نیک بندوں کی قبریں تھی صحابہ تابعین طب تابعین کی کیا ان کی قبروں پر کبھی کوئی ایسی حرکت کی گئی آپ دیکھ ڈالیے پوری صدیاں جو تین صدیاں گزری ہیں چار صدیاں ان صدیوں میں دیکھ لیجئے کوئی ایسی حرکت آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ تو قبروں کے تعلق سے جو شرک اور بدعت و خرافات کا جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے یہ رافضیوں کی طرف سے ہے جب رافضیوں کو مصر کے اندر حکومت ملی تو انہوں نے قبروں کو پختہ کرنا شروع کر دیا قبروں پر بدعت خرافات اور شرک کرنا شروع کر دیا چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیا ورنہ تین سو سال تک جیا جب تک ان کی حکومت نہیں آئی تھی اس وقت تک جمع دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی جو آج قبروں کے تعلق سے کیا جاتا ہے یہ رافضیوں کی طرف سے اس لیے سب سے زیادہ جن قبروں کی پوجا کی جاتی ہے بات کی جاتی ہے وہ ایران کے اندر ہے جو رافضیوں کے ممالک ہیں ان کے ہاں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں انہیں سے چیزیں سیدھے سادھے جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو سن کہتے ہیں ان لوگوں کے اندر ساری چیزیں آ گئیں لہذا ہوش کے ناخن لیجئے اپنے امال کی حفاظ کیجئے اللہ تعالیٰ وہی عمل کرے قبول کرے گا جو شرک سے پاک ہوگا اگر شرک ہے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا شرک کے ساتھ کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا نہ روزہ نہ نماز کوئی نماز کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے اگر اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اللہ کے اقاب و اعزاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توحید خالص پر رہے شرک سے بچے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بداعت سے بچائے شرک سے بچائے اللہ رب اللہ سنتوں پر قائم رکھے امین جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صحب اجمعین السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ